نے مشرقین مکہ منکرین اور آپ کے جھٹلانے والوں کے ایک بے جا اعتراض کا جواب دیا ہے اس آیت کی تفسیر میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر کلام اور قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں یوں کہتے تھے نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں کبھی آپ کو ساحر کہتے کبھی کاہن کہتے قرآن پاک میں چونکہ بڑی خبریں بھی دی گئیں پیشین گوئیاں فرمائی گئیں خاص طور پہ آخرت کے حوالے سے تو آپ کو کاہن کہتے اس زمانے میں کاہنوں کا کام یہ تھا کہ وہ غیب کی خبریں بتلاتے تھے آپ کے کلام میں تاثیر ایسی تھی کہ زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں جادو ہی کا یہ اثر ہوتا ہے کس طرح آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں قرآن مجید نے جواب دیا یا اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی وما یم بغیلا اور نہ ہی شعر و شاعری ہمارے پیغمبر کے مناسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے نہ آپ نے نظمیں کہیں اور نہ ہی آپ کی زبان مبارک پر اس طرح اشعار گنگناتے تھے کبھی کبھار کوئی نصیحت والا شعر آپ پڑھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کسی نے سوال کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے ہیں تو یہ سوال اس لیے کیا کہ مجمع میں تو ان حضرات نے کبھی سنا نہیں تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے اور تمام امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ جس سے گہرا تعلق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ حضرت صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ ہے تو آپ سے ہی پوچھتے ہیں تو امی جان سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر و شاعری کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں کبھی کبھی میں نے حضرت عبداللہ ابن الرواحہ کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا حضرت عبداللہ ابن الرواحہ یہ بڑے زبردست قسم کے ایسے اشعار کہتے تھے جس سے ایمان اندر جاگ اٹھتا تھا جہاد کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اشعار اس قسم کے آتے جیسے حضرت عبداللہ ابن الرواحہ کا یہ شعر لول اللہ محتدینہ ولا تصدقنا ولا صلینا یہ شعر یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کبھی آ جاتا اگر اللہ نہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ نمازیں پڑھ سکتے نہ روزے رکھ سکتے یعنی اللہ ہیں جس نے کرم فرمایا اور یہ سارے معمولات ہوئے چونکہ اس میں شکر کے جذبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک شعر بڑا بڑی نصیحت والا ہمارے استاد تھے دارلوم کرنگی میں شیخ ابو یوسف شیخ ابو محمد شیخ یوسف البدری مصر کے تھے وہ شعر اکثر پڑھتے تھے انہی سے سن کر میں نے اپنی ڈائری میں نقل کی اور آج تک مجھے یاد کل ان مصب انفی اہلی ہی واہ بڑا خوبصورت شعر کل ان مصب انفی اہلی ہی مئو ادنا من شیرا کی نا ہی فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا اپنے گھر میں بڑا خوش و خرم ہوتا تیاری کرتا نا بوٹ بوٹ رہا ہے فرمایا موت اس کے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوتی موت اس سے بھی ہو سکتا ہے اس کے تسمے تک ہاتھ نہ پہنچے اپنی تیاری کے لیے اور موت اس سے پہلے پہنچ جائے یہ نصیحت والے شاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے جراحات لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں اگر نیزے سے تلوار کے زخم لگا مرہم پٹی کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے جو زبان سے کسی کو زخم لگا دیا وہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ نہیں جلدی بھرتا زبان کی آفات کو بیان فرمایا تو فرمایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر نے نہ ہم نے ان کو شعر و شاعری سنائی نہ ان کو سکھائی اور نہ ہی ان کے مناسب ہے انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور یہ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کون سے شعر کی مذمت اور کون سا شعر قابل تعریف ہے یہ تفصیل پچھلے دس میں آ چکی فرمایا کہ ان ہوا اللہ ذکر قرآن مبین یہ قرآن تو ذکر ہے قرآن کے آپ کی کلام جو آپ بیان کرتے ہیں یہ تو ذکر ہے ذکر کا معنی یاد دلانے والا عربی میں جو ہمارے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے عربی میں اس کو مذکرہ کہتے مذکرہ مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی یہ تصویر جب ہاتھ میں ہم لیتے ہیں تو یہ یاد دلاتی ہے اب اللہ کو یاد کر لو اب ذکر کر لو اس لیے اس کا نام عربی میں مذکرہ ہے یاد دلانے والے ان ہوا اللہ ذکر یہ قرآن آپ کی کلام تو ذکر ہے یعنی اللہ کی یاد دلاتی ہے وہ قرآن مبین اور کھلم کھلا قرآن کیسا کھلم کھلا کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں باطل کو کھول کر بیان فرمایا حق کو کھول کر بیان فرمایا حلال کو کھول کر بیان فرمایا حرام کو کھول کر بیان ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا لیکن قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا کان حیا تاکہ یہ قرآن ڈرائے اس آدمی کو جو زندہ ہے اللہ اکبر ہم بھی قرآن قرآن کریم کی اللہ کی توفیق سے تلاوت کر رہے ہیں اور اس کی نصیحت کو ہم سمجھ رہے ہیں کون اس سے فائدہ اٹھائے گا جو انسان زندہ ہو اچھا جن کو کلام ربانی سنایا جاتا تھا ابو ابو لاب سب زندہ تھے بڑے کڑیل تھے بڑے کھاتے بھی تھے جوان تھے بڑی تجارتیں کرتے تھے آخر قرآن نے یہ کیا فرمایا اس میں کیا نقطہ ہے کیا بلاغت ہے اس میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر موزیب القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں زندہ سے مرا کہ جو آدمی نصیحت کو قبول کرتا ہے وہی قرآن سے زندگی حاصل کرتا ہے اور جو نصیحت کو قبول نہ کرے قرآن کی اور سنی ان سنی کر یا قرآن سنے نہ اور سنا ایک کان سے سنا دوسرے سے گزار بس صرف سننے تک اکتفا دل میں نہیں اتارا عمل نہیں کیا قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانا اس کے حرام سے نہیں بچا تو پھر قرآن پاک اس کی نصیحتیں اس کی ہوائیں اس کی بہار اوپر سے گزر گئی اس کے اندر نہیں آئی اور میں ایسا بندہ جو قرآن سے وہ فائدہ حاصل نہ کر دیکھیے جی بہت بارش ہو اور خوب موسلا دار بارش ہو جس زمین میں نباتات نہ ہو گئے وہ زمین مردہ ہے اسی طرح اللہ کی رحمت کی ہدایت کی بارے شور آدمی کا دل قبول نہ کرے اور اس کے اندر ہدایت کے آثار پیدا نہ ہوں اللہ پیدا نہ ہو اللہ کے نزدیک مردہ وہ بھی مردہ انسان کی طرح اب میں اس کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ارض کرتا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل مثل لا والميت فرمایا اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے میں نے دو ترجمے کیے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے یہ دو ذکر کی میں نے تشریح کی اس لیے میں نے دو لفظ کر دیا یاد کرنے کا معنی یہ کہ تصویر پڑتا ہے بھائی ذکر لسانی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ اللہ کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے اور یاد رکھنا یہ فرض ہے اللہ کو یاد رکھنا ایگریمنٹ ہو رہا ہے حلال کوئی ایسا سودا ہو رہا ہے وہ ایسا معاہدہ کرنے لگا ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف شیطان کھینچ رہا رشوت کی پیشکش ہوئی اللہ کا حکم اس نے زبان سے سبحان اللہ نہیں پڑھا زبان سے لا الہ اللہ کی تصویر نہیں پڑھی لیکن ٹھکرا دیا رشوت کو کرپشن کو ٹھکرا دیا خیانت چھوڑ دی حرام چھوڑ دیا اس نے اللہ کو یاد رکھا اور اس نے فرض کو پورا کر اصل ذکر ذکر حقیقی یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو یاد رکھے میرے مولا کا اس موقع پر حکم کیا ہے یہ ہے یاد رکھنا تو فرمائے جو بندہ اللہ کو یاد کرے یا اللہ کو یاد رکھے اور جو یاد نہ کرے اور اللہ کو یاد نہ رکھے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے چاہے انسانوں میں وہ زندہ یہ آخر قرآن نے کن کے بارے میں فرمایا اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں یہ کن کو کہا جی یہ ان لوگوں کو کہا جو بڑے فصیح و بلیغ تھے بہت ان کی صحتیں اچھی تھیں بڑی تقریریں کرتے تھے بڑے شعر و شاعری قرآن نے فرما گونگے اس زبان کا کیا فائدہ جو مولا کو یاد نہ کرے جو دنیا بھر کے اشعار یاد رکھے قرآن یاد نہ ہو اس زبان کا کیا فائدہ مولانا روم فرماتے ہیں نازم بچشم خود کے جمال تو میں تو اپنی آنکھ پہ اس لیے ناز کرتا ہوں تیرے جمال کو دیکھنے والے ورنہ میری آنکھ کا کیا فائدہ جب اس آنکھ نے اللہ کی نعمتوں کو نہ دیکھا پہچانا اس آنکھ کا کیا فائدہ آگے آئے گا قرآن مجید میں انشاءاللہ عرض کروں گا وہ حدیث جامع ترمزی اور سنن بہکی کی لیکن اپنے موقع پر اس سے مزید یہ بات واضح ہو جائے گی فرمایا اس لیے یہ قرآن ہے تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو زندہ ہے اللہ کرے ہمارے اندر یہ اصلی زندگی پیدا ہو جائے اور تاکہ کافروں پر حجت پوری ہو جائے کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں اے اللہ ہمیں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا ہمیں ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی کوئی حلال و حرام بچ جاتے اور میں نہیں ہم نے وہاں سے کر دیا قرآن مبین دے دیا کل قیامت کے دن کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں اللہ نے سب کچھ بتلا دیا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی قرآن عملی قرآن آپ کی زندگی بھی قرآن آپ چلتا پھرتا قرآن اور یہ لکھا ہوا تحریر میں قرآن حضرت عائشہ فرماتی کان قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی زندگی قرآن تھا جو قرآن کہتا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ قرآن ایمان زندہ لوگوں کو ڈراتا ہے اور کافروں کے بارے میں حجت پوری ہو جائے یہاں تک تو اعتراض کا جواب دیا اگلی جو آیات ہیں اولم یرو انا خلق نا یہاں سے لے کر افلا یشکرون آیت نمبر تہتر یعنی ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان انعامات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں اولم یارو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے انا کہ بے شک ہم نے خلق لہم ہم نے پیدا کیے ان کے لیے مما املت ای دینا اپنی دستے قدرت سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے قدرت سے ان کے لیے پیدا کیے انعامن مویشی چوپائے پیدا کر دیے فہم لہا مالکون چنانچہ یہ لوگ ان کے مالک بن ان کے مالک ہو گئے اصل ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں اصل مالک مالک اللہ ہمیں ہمیں بنا دیا اختیار دے دیا کہ ہم تمہیں اپنی ملکیت کے اختیارات دیتے یہ زمین تمہاری یہ چوپائے تمہارے یہ دولت تمہاری اصل مالک اللہ انہوں نے انعام فرمایا ہمیں مالک بنا دیا اور جب بندہ چلا جائے گا یہ جہان ختم پھر کیا ہوگا پھر آسمان و زمین کی میراث بھی اللہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا اللہ ہی مالک چنانچہ قرآن میں فرمایا واللہ خیر الوارثین اللہ سب سے بہتر وارث ہیں پھر کوئی نہیں ہوگا جہان میں کوئی خزانوں کو پکا کوئی زمینوں پہ قبضہ کرو کوئی نہیں ہوگا وہی ہے دو گز کی زمین ہے بس انسان بس وہ ٹھیک ہوگی تو اس کی بن گئی زندگی باقی یہ سب کچھ اوپر رہ جانا جمع پونجی بھی کروڑوں ڈالر بھی سونا چاندی بھی کاروبار بھی بزنس بھی دکانیں مکان کارخانے سب زمین کے اوپر بس اندر جو ساتھ جانے وہ اعمال اور نیکیاں وہاں کی کرنسی یہ ہے جو ساتھ جانے والی کرنسی لیکن یہاں کیش نہیں وہ آخرت میں کیش ہوگی کرنسی قبر کی راحتوں کی صورت میں محشر کی راحتوں کی صورت میں اور جنت کے فیصلے یہ اس کرنسی کا اس کی ویلیو یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرمائیں ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ ایسی کرنسی اس کی ویلیو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اس کی جنت میں ایسا پھلدار درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں اگر سوار سو سال تک بھی چلتا رہے اس کا سایہ ختم ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کتنی نے کیا یہ آخرت کی قدر فرمایا کہ ہم نے ان کو مالک بنا دیا پہلی بات اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہم نے چوپائے پیدا کیا اونٹ ہیں گائے بھینس بکریاں کتنے مویشی جن کا گوشت جن کی کھال جن کی اون جن کی ہڈیاں جن کے سینگ جن کا دودھ حتیٰ کہ ان کے گوبر میں بھی اللہ نے فوائد رکھا آج گوبر سے گیس پیدا کی جائے گوبر گیس کے پلانٹ لگا رہے ہیں آج دیکھو توانائی کے بحران لوگ اس سے وہ چیز جو فضلے میں شامل تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فوائد رکھے ویسے دیہاتوں میں اوپلے بنا کر وہاں ایندھن کے طور پر تو استعمال ہوتے تھے اب گیس بھی اس کے ذریعے سے پیدا کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی چوپایوں کی بیکار اور اگلا لفظ بھی بڑا قابل قابل نصیحت ہے لَهُمْ ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا یہ جو ذلّہ یہ ذلت سے ذلت کا معنی عاجز کرنا آجز کر دیا ہم نے تابع کیا مسخر کیا ان جانوروں کو فمینا رکھوں چنانچہ ان میں سے بہت ساروں پہ سوار ہونے لگتے ومین ہا اور بہت سارے چوپایوں سے یہ گوشت کھاتے دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے کتنے منافع اور فوائد رکھتے بھائی غور فروغ کیا ہم نے ہم ہفتے میں ان جانوروں کا گوشت کتنا ان کا فوائد روزانہ تو چائے پیتے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ انہیں چوپایوں کے ساتھ صبح و شام کی چائے دودھ سے بنتی ہے پھر گوشت کتنی مرتبہ پکتا پر تکلف میں گوشت یہ کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور قرآن نے جو لفظ ذکر فرمایا صلی اللہ ہم نے تابع کیا ان جانوروں میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کے بعد انسان کے سامنے کیا اونٹ میں طاقت زیادہ یا انسان میں اسی طرح بھینس میں بھینسے میں بیل میں گائے میں گھوڑا گھوڑا کتنا طاقت ہے چھوٹا سا بچہ بھی نکیل اس کے ہاتھ میں اوپر سوار اور لے جا رہا یہ اس حکم کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ان جانوروں کو فرمایا میرے ان بندوں کے تابع ہو جاؤ میرے ان بندوں کے تابع ہو جاؤ جو یہ تم سے کام لیں سر جھکا کے کام کرو دیکھو اونٹ کو جہاں جوتنا چاہتے جوت دیتے بچہ بھی اس کو بیل کو اٹھا کے ریڑھی میں لگا دیا جو جہاں مر گھوڑے کو اور اگر اللہ و تعالیٰ تابع نہ فرمائے کتنے ایسے جانور ہیں جو ان کے مقابلے میں جسامت میں چھوٹے چیتے کا جسم چھوٹا ہے تابع نہیں کیا ہمارے آدمی دیکھو اوسان خطا ہو جائے اگر اس کو کوئی تنہائی میں چیتا نظر آئے اور اگر وہی جذبہ اونٹ میں دے دیتے وہی جذبہ گھوڑے میں ہوتا اس کو چیتے جیسا وحشی بنا دے کسی انسان کے بس میں تھا اس کو پکڑ لے کسی انسان کے بس میں تھا کہ اگر وہ چیتے جیسا خونخار اور وحشی گھوڑا ہو جاتا لیکن اللہ و تعالیٰ فرمایا نہیں تابع رہو ہمارے بندوں کے ہم سمجھ لیں یہ نظام کسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے جامع ترمزی کی روایت پیدا میں کرتا ہوں اخلق کو غیری گئی اور بندہ عبادت میرے علاوہ کی کرتا ہے میرے پیدا ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے چڑھاوے انہی جانوروں کے قربانیاں اور نظرانے انہی جانوروں کے بتوں کے نام پر کرتا ہے میرے غیر کے لیے کرتا ہے دیکھو یہ کیسا شرک ہے اسی لیے شرک اور کفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نام شرک اور کفر لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر آدمی اپنی زندگی میں کفر کرتا ہے سزا اس کو ہمیشہ کے لیے دے میں جواب عرض کر دوں ابھی اس کو ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں رکھا جائے گا وہ اس لیے کہ اس نے ایک نعمت کا نہیں اللہ سبحان و تعالی بغاوت کر کے لا تعداد نعمتوں کی نہ شکری جب بندہ نہ ہوتا ہے نا وہ سورج کی نہ شکری وہ بھی اس کے کام کے لیے لگا ہو چاند کا نہ شکرا ہوا کا نہ شکرا دریاؤں کا نہ شکرا فرشتوں کا نہ شکرا جانوروں کا نہ شکرا مخلوقات کی مخلوقات جس کی خدمت میں لگے ہر ایک کی محنت پہ پانی پھیرنے والا اپنے مولا سے بغاوت کر اور اللہ کو راضی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور من ان کو پہچاننے والا اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے والا ان ساری نعمتوں کا شکر گزار ہے چنانچہ قرآن نے فرمایا ہم نے ان کے لیے جانوروں کو تابع کر دیا سن پر سوار بھی ہوتے ہیں ان میں سے گوشت بھی کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان لوگوں کے لیے ان جانوروں میں بڑی منفعت کی چیزیں ہیں اور پینے کی جگہ دودھ پیتے ہیں دیکھو چائے دودھ کتنی دودھ سے بننے والی کتنی چیزیں ہیں آگے افلا یشکرون پھر بھی شکر نہیں کرتے کیا یہ پھر بھی اللہ کے شکر گزار نہیں اور زبان کا شکر شکر لسانی ہے اور اصلی حقیقی شکر یہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خلاف استعمال نہ اس کی مرضی کے خلاف یہاں تک تو ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اگلی جو آیات ہیں مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا یہ اگلی جو تین آیتیں پڑھی گئیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے اس شرک کو بیان فرمایا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے ہیں فرمایا وَتَّخَذُوا انہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر آلیہتاً دوسرے معبود لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اس امید پر کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی شاید یہ بت ان کی مدد کریں گے ان کے نفع نقصان کے مالک ان کو سمجھنے لگے بتوں کو ان کے سامنے چڑھا جو خود محتاج ہو جو خود عاجز ہو جو خود بول نہ سکتا ہو جو چل نہ سکتا ہو جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو نہ اڑا سکے مکھی ان کے نذرانوں میں سے اگر غیر معمولی چھوٹا سا ذرا اٹھا کے لے جائے اس کو واپس نہ لے سکتا ہو وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گی فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی فرمایا لا نصرهم یہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخْضَرُونَ جبکہ یہ لوگ ان کے سامنے ایسا لشکر بنے ہوئے جو ہر وقت حاضر باش ہے پھر ترجمہ سمجھ لیجیے یہ ان کی مدد تو کیا کریں اس کے برعکس یہ خود پوجنے والے دیکھو جی یہ کیسی بے اقلی کی بات اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا جب بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم فیصلہ کرنے کہ جس سے یہ نفع نقصان کا طالب ہے انہی کا سپاہی اگر کوئی آ کر اس کو توڑنا چاہے تو یہ خود اس کے دفاع کے لیے کھڑا یہ کیسا ہے یہ عابد اپنے معبود کا دفاع کر رہا ہے یہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کا سپاہی بنا ہوا ہے جس کو یہ معبود سمجھ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب سارے میلے میں چلے گئے کلہاڑا لیا ایک ایک بت کو توڑ دیا چکنا چور کر سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر بڑے کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ لوگ آئے آتے یہ کون ہے یہ جوان ہے بہکا ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ شد بڑا شدت پسند ہے جس نے ایسا کام کیا سارا ماحول ایک طرف اور یہ اکیلا اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو نہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے اس کو جلا دیں گے ہم ہر اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اپنے معبودوں کی مدد کرو دیکھو جی، جن سے مدد مانگ رہے ان کی مدد کرو آج وہ بڑے بیچارے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے ان کی مدد کر دو یہ شرک کا وبال عقل ختم آدمی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی شاعر مشرق نے بڑی خوب بات کہی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آدمی اگر ایک جگہ پیشانی نہیں جھکائے گا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونے کا یقین نہیں ہوگا پھر آدمی جگہ جگہ اپنی پیشانیاں حاجتیں اپنی پیش کرے گا اور جھکائے گا اور مدد مانگے گا میں اس پہ کہہ دیا کرتا ہوں وہ ایک غم وہ ایک خوف جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار خوفوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر ایک اللہ سبحان و تعالیٰ کا دل میں خوف اور خشیت ہوگی پھر آدمی پھر کسی سے نہیں ڈرے گا ڈرتا وہ ہے ہر ہر چیز سے جس کے دل میں اللہ نہ اللہ کا خوف نہ تو قرآن کیسی خوبصورت بات فرمائے لا يستطيعون نصرهم یہ لوگ ان کی مدد نہیں کر یہ بت ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے وہم لہم جند محضرون جبکہ یہ الٹا یہ عبادت کرنے والے جندن جندی عربی میں سپاہی کو کہتے ہیں جند لشکر کو یہ ایسے سپاہی بنے محضرون جو ہر وقت حاضر باش ہر وقت پہرا دے رہے ان کی دیکھو جی اپنے معبودوں کا پہرا دے رہے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور اس کی دوسری تفسیر یہ جو میں نے ابھی تفسیر کی یہ حضرت حسن بصری اور امام قطادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول اور دوسری تفسیر یہ وہ دم جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ جو بت بنائے گئے تھے لات عزا منات بڑے بڑے بزرگ جو اپنے زمانے میں گزرے تھے ان کی یاد میں مورتیاں بنائیں فرمایا میں وہ لوگ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن حاضر ہو کر انہی کے خلاف گواہی دے اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو انہوں نے خود ہماری بات آج جگہ جگہ آستانوں پہ سجدے کرنے والے مزاروں پہ جا کر قبروں کے سامنے کل یہی اولیاء اللہ ان کے خلاف گواہی دیں گے یہی دیں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی توحید کی دعوت میں صرف ہم تو لوگوں کے دل سے غیر اللہ نکالا ایک اللہ کے سامنے جھکایا اور یہ ہمارے سامنے آ کر جھک قبر کے سامنے آ کر جھک گئے ہمارے نام کی حاجتیں چڑھاوے ہمیں مشکل کشا سمجھ رہے تو وہ لہم لم جن دم جن کی یہ پوجا کر رہے یہی قیامت کے دن کے خلاف گواہی دینے والا لشکر ہوگا فلا يحزنك قولهم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون آپ کو غم زدہ نہ کریں ان کی باتیں یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے پاگل ہو گئے نعوذ باللہ کبھی آپ کو ساحر کہہ رہے جادوگر نعوذ باللہ کبھی کاہن کبھی شاعر کبھی کوئی بات کبھی کوئی الزام فلا يحزنك قولهم ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کرے آپ دل چھوٹا نہ کرے آپ کو تسلی دے رہے اللہ سبحانہ آگے وَمَا يُعْلِنُونَ ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ دل میں چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں یسرون سر سے ہے مانا دل میں چھپی ہوئی ان کی باتیں بھی ہم جانتے ہیں اور جو اللہ علانیہ کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اپنی مجلسوں میں جا کر جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو مجموع میں آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں آپ کو الزامات لگاتے ہیں تان و تشنی کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کیا مانا اس کا ہم جب جانتے ہیں ہم عزیز غلبے والے اللہ تعالیٰ فرمان ہم علم رکھتے ہیں ہم ان ان کی کو ان کی ان سارے ان باتوں کی سزا دیں اور آپ کو اس کا عظیم و شان صلاح اللہ و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے یہ آیات تھی جو تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا باقی پانچ آیتیں جو سورہ یاسین کی آخری آیات ان تمام کا ایک ہی شان نزول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور تفصیل آئندہ نشست میں کیا جائے گا اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا فردا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے یا اللہ اپنی ذات کالی پر ہمیں کامل یقین اور کامل ایمان نصیب فرما ہر قسم کی بدعات سے خرافات سے شرکیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہم اللہم نعوذ من ان نشرک انا نعوذ بک من ان نشرک بک یا الراحمین یا اللہ سورہ یاسین کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ان آیات کی برکت سے اللہ توحید کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دیں اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك